حضرت عمر بن شعیب کے پرداد محترم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اے اللہ میں کاہلی شدید بڑھاپے جان نہ چھوڑنے والے قرض اور گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں نیز مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے تیری پناہ کا طلبکار ہوں اور آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی تجھی سے پناہ مانگتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بانوے